کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے اعلان کریں گے این المتحابون تحقو جلال کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت اور میری بڑائی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں لیکن اس محشر میں جمع ہونے والے سارے مجمع کے اندر ان کے اس مقام کا لوگوں کو پتہ چل جائے اور دوسروں سے وہ ممتاز ہو جائیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اس سے معلوم ہوا کوئی نیکی کا اور ایسا کام انجام دے نیکی کے کام کو انجام دینے والے کو اگر حوصلہ افزائی افزائی کے واسطے دوسروں کے سامنے ممتاز کیا جائے تو کوئی حرض کی بات نہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ہو پتہ چلے یہاں تعالیٰ قیامت کے روز اعلان فرمائیں گے کہ میرے میری عظمات اور میری کبریائی کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں لفظ جلال خاص طور پر استعمال کیا کہ بھائی جمال نہیں اللہ تبر تعالیٰ کی حیبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں محبت کا تعلق تاکہ کسی کو ایسے صالح نوجوان جو بیری شوم کی صلاح کا نام لے کر ان کے ساتھ جو ہے ظاہری اعتبار سے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے میں ان کے ساتھ اللہ واسطے محبت کرتا ہوں گویا شہوانی طریقے پر کی جانے والی محبت نہیں بلکہ اللہ کے واسطے جو محبت کی جاتی ہے حضرت حکیم الامت نمر اللہ آباد لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی جمال کا آئینہ ہے حضرت حکیم امت نور اللہ عمر قدم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو جو ہے نوجوان ہوتے ہیں ان کی حسین چہرے گویا اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے اس کا اس کو دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی حضرت تھانوی میں اللہ نے جواب میں فرمایا یہ آتیشی آئینے ہیں اگر دیکھیں گے تو آنکھ کو جلا کر کے رکھ دیں چنانچہ سے جو لوگ اس کے مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا دل بے چین رہتا ہے کبھی سکون حاصل جبکہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہونے والوں کو ایک طرح کا سکون اور حاصل ہوتی تو ان لوگوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فی ذلی یوم آج میں ان کو اپنے سائے میں جگا دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت اور توجہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اور اس دن کی جو گرمی ہے اور اس دن کی جو تکالیف ہے ان سے ان کو محفوظ رکھا جائے ون ہو کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدی نفسی بیدی لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أولا أدلكم على شيء إذا فاتهم وتفاتهم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ ظاہر ایمان کے بغیر تو آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے بلا تم مینو حتہ تحابو اور تم کامل طور پر مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کرو گویا اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا یہ آدمی کے کمال ایمان اور اس کے حقیقی معنی میں مومن ہونے کی دلیل ہے اولا فالتون و تحابت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو ایسا عمل ایسا نسخہ بتلاؤں کہ جب تم اس کو انجام دو گے تو اس کے نتیجے میں آپس میں محبت پیدا ہوگی افش السلام پہ سلام کو آپس میں رواج کو پھیلاؤ کثرت سے سلام کرو سلام کی بڑی تاکید آئی ہے جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ وہ اعمال جو آدمی کو جنت میں لے جانے والے ہیں ان میں خاص طور پر سلام افشائے سلام سلام کے عام کرنے کو بیان کیا گیا حضرت مولانا برار الحق صاحب بر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اعمال جن کے انجام دینے کے نتیجے میں دوسرے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے ان میں ایک سلام کی اس لیے سلام کی عادت ڈالو آج کل یہ سلام جو ہے ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے کوئی کرتا بھی ہے تو کوئی جان پہچان والا مل گیا اسی کو تو حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامتوں میں سے بتلایا گیا کہ جان پہچان والے کو سلام کریں گے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کیا جائے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سلام کے نتیجے میں آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اسی محبت کی وجہ سے جو ہے تمہارے ایمان کے اندر قوت آئے اب جو عمل ایمان کو تقویت پہنچانے والا ہو اور درجۂ کمال تک پہنچانے والا ہو تو جب حضور صلی علیہ وسلم کو نسخہ ہے ان کو تو پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا جائے ہر مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے ایمان کا کمال حاصل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار صلىه في قريه اخرى حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں ایک آدمی ایک دوسری بستی میں اس کا ایک دینی بھائی تھا اس کی ملاقات کے لیے گیا فارصد اللہ علیہ وعلا مدرزتی ہی ملک وذکر الحدیث الہ قولیاری روایت کو اگلے باب میں آ گئی تھی اس کو انہوں نے مختصر کر کے خالی حوالہ دے دیا اس میں ہے فارسد اللہ تعالیٰ علی مدرجتی ملک جب وہ آدمی اپنے اس دینی بھائی کی ملاقات کے لیے جس کے بعد ساتھ اس کو اللہ کے واسطے تعلق اور محبت تھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کے اوپر ایک فرشتے کو لگا دیا وہ اس کے انتظار میں فلما آتا علیہ جب وہ اس بستی کے پاس پہنچا اس بھائی کی ملاقات کے قریب تو کالا ترید توری وہ راستے پر پہلے ملا فرشتہ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کالا ارید و فی حادل کریا اس بستی میں میرا ایک دین بھائی ہے جس کے ساتھ مجھے اللہ واسطے کا تعلق و محبت ہے میں اس کی ملاقات کے لیے آیا ہوں قال حل کالی من نعمت تروب حال کیا تم نے کوئی اس پر احسان کیا تھا اس کے ساتھ جس کا کوئی بدلہ حاصل کرنے کی غرض سے تم یہاں آئے ہو کوئی یا تمہارا کوئی مطالبہ ہے کوئی اگرانی اگرانی باقی ہے اس کے لیے آئے ہو اللہ نہیں غیر انی احبب تو فی اللہ تعالی بس اللہ واسطے یہ اس کے ساتھ محبت ہے اور اسی محبت کی خاطر جو ہے میں آیا ہوں اس کی ملاقات کے واسطے کوئی اگرانی نہیں ہے کوئی مطالبہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں کوئی غرض نہیں قال کالفعین رسول اللہ علیہ کا احب کما کما احب کا کما احب تحفی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تیرے پاس اور اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ تو نے جس طرح اللہ کے واسطے اس کے ساتھ محبت کی اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ یہ اتنا کوئی اس میں دشواری نہیں بعض عمال تو وہ ہے جس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو تعجد کے لیے اٹھو یہ کام کرو وہ کام کرو عبادات کی انجام دہی روزے رکھو یہاں تو بس آدمی جو ہے سچے دل سے اللہ کے واسطے جو ہے یہ تعلق قائم کر لے اتنی بڑی فضیرت اس سے حاصل ہو جاتی البرائے میں عاضمِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی ان کے ساتھ قبضہ رکھے گا منافقین کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مہاجرین کا وہاں آنا ناگوار تھا اس لیے ان انصار کے ساتھ وہ اسی وجہ سے قبضہ رکھتے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہاں بلایا اور ان کے اپنا دی اور ان کی مدد کرتے ان کو اپنے گھروں میں رکھا تو گویا انصار کے ساتھ محبت یہ دلیل ہے اللہ کے ساتھ محبت ہونی کی اسی کو من احبہم احبہ اللہ جو انصار کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھیں گے اور جو انصار کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا وہ معاذن رضی اللہ تعالیٰ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز و جل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یبتہون نبیون والشہدہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المتحابون فی جلال جو میری عظمت اور بڑائی کی وجہ سے میرے خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کا تعلق اللہ واسطہ ان کے لیے قیامت کے روز ممبر ہوں گے نور کے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے ویسے انبیاء اور شہداء کو جو مقام حاصل ہوگا وہ ان سے بڑھ کر ہے لیکن ان کو جو ایک خاص انداز سے نوازا جائے گا اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء بھی جو ہے وہ اس کو پسند فرمائیں گے اور گویا تمنا کریں گے اس کی اس سے اللہ واسطے کی جانے والی محبت خاص کر کے اہل اللہ کے ساتھ جو ہماری محبت ہوتی ہے اللہ والے ان سے کوئی ہمیں کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے خاتم سے محبت ہوتی ہے منا ابھی ادریس الخولانی رحم اللہ قال دخلت مسجد دمش فیدہ فتن پر راکنایا حضرت ابو ادریس خولانی بڑے اکابر تعبین میں سے فرماتے ہیں کہ میں دمشق شہر کی مسجد میں داخل ہوا ایک نوجوان کو دیکھا بڑا جو ہے مسکراتا ہوا چہرہ اور دانت بھی اس کے بڑے چمکدار اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے فیضت فی شعیل اسندو ہوئے کسی بات میں اگر کسی مسئلے میں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ صدر و اندرائی اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی کو لے کر لوگ لوٹتے ہیں وہ اسی پر ان کا اعتماد ہے فسال توانا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوارد تھے فقیل حانہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما کان من الغدر حضرت عدیس فرما جب دوسرا دن ہوا حجر میں جلدی سے مسجد میں پہنچ گیا جسب عنی بھی تہذیب تو میں دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی وہ مسجد میں آ چکی وہ وجہ تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پایا فن تذر تو ہوں حتیٰ تضا صلاح میں انتظار رہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی عبادت کے اندر مشغول ہو تو اس درمیان میں اس کو چھیڑا نہ جائے اس کی اس عبادت کے مکمل کرنے کا انتظار کیا جائے سم جیت ہوں ان قبل وجی پھر میں اس کے پاس ان کے پاس چہرے کی طرف سے آیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس طرح کسی کی ملاقات کے لیے جانا تو پیچھے نہیں آگے کی طرف سے آدمی آئے فسلم تو علیہ میں نے ان کو سلام کیا سم پل تو ولہ لوہبو کل اللہ اور ان سے کہا اللہ اللہ کی قسم میں اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں فقال ہاں اللہ ہے کہا بالکل قسم کھا کر کے کہتے ہو کہ اللہ واسطے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتے ہو بول تو اللہ کہاں فقال اللہ ہے بول تو اللہ کہاں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتے ہو کہ اللہ واسطے مجھ سے محبت ہے کہاں فقدنی بحبت ردائی میری چادر کمر کے پاس سے ہی پکڑی انہوں نے فجزبنی لے اور پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا اور فقال ابشر اور کہا بشارت سن لو فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کر قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی جو دعا جو لوگ جو لوگ آپس میں میرے واسطے محبت رکھتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہے والمتجالسین فی تو میرے خاطر بیٹھتے ہیں جیسے آپ کی ہماری مجلس کوئی ہماری دنیاوی غرض کے لیے نہیں اللہ واسطے ہیں تو جب محبت جو ہے اس کا محل قلب ہے تو اللہ واسطے جو محبت ہوگی تو اجتماع قلوب ہوگا اور پھر جب بیٹھیں گے تو اجتماع قوالب ہوگا جس میں آپس میں بیٹھیں گے ملیں گے بل متضابین فیا اور اسی محبت کے نتیجے میں میرے خاطر ایک دوسرے کی ملاقات زیارت کے لیے جانے والے اللہ واسطے ان کی ملاقات دی گئی بل متبادلی نفی اور یہ زیارت اور ملاقات سوکھی سوکھی نہ ہو بلکہ کچھ خرچ بھی کرے اللہ کے واسطے کھلانے پلانے کا بھی سلسلہ اہل اللہ کے پاس ان کی خدمت میں جو حاضری دی جاتی ہے اللہ کے واسطے وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی محبت اللہ کے واسطے ہوتی ہے ان کی مجلس میں بیٹھنا اللہ کے واسطے ہوتا ہے ان کی زیارت کے لیے جانا اللہ کے واسطے ہوتا ہے اور جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے واسطے ہوتا ہے تو ایسے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبت ہے میری محبت ایسوں کے لیے کیا ہے واجب یہی مجالس ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں دوسرا سب کا ارشاد ہے ان ربكم في ايام الدهر نفحا الا فتعرضوا لها ان تصيبكم نفحه منها فلا تشقوا بعدها ابدا کہ زمانے کے دن اور راتوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کے خاص جھوکے چلتے ہیں آپ لوگ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو ہوا چلتی ہو تو ہوا کے سامنے آ جائیں گے تو ہوا اوپر سے گزرے گی تو اللہ کی رحمت کی ان جھونکوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اگر ایک آدھ جھونکا آپ کو بھی لگ گیا تو کبھی بد بختی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ہمیشہ کے واسطے آپ چن لیے جاؤ گے ہمیشہ کی سعادت حاصل ہو جائے گی یہ استوائے خدا بندی جذب خدا بندی اللہ تعالیٰ گویا اس کو اپنے لیے کیا کر لیں گے اللہ یستبی یس طبی جسے چاہتے ہیں اللہ اپنی تو گویا یہ نعمت وہ ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی اور ہر ہر وقت نہیں حاصل ہوتی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی ذکر کا اہتمام کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو ایسے لوگوں کے قلوب اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں ان قلوب میں اللہ کی رحمت کی جھونکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ